وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور حال یہ ہے کہ وہ دل سے مومن نہیں ہیں سچے مسلمانوں اور کھلم کھلا کافروں کی حالت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب منافقین کی حالت بیان کرنی شروع کی جو ظاہری طور پر تو مسلمان تھے لیکن در حقیقت وہ کافر تھے دنیاوی مصالح کی خاطر اسلام کا اعلان کر دیا تھا اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت تین قسم کے لوگ وہاں رہتے تھے اوسو خزرج کے انصار مسلمان اوس و خزرج کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا اور یہود جو تین قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے بنو قینقا یعنی حلفائے خزرج اور بنو نذیر و بنو قریضہ یعنی حلفائے اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد اوس و خزرج کے بہت سے عرب اسلام میں داخل ہو گئے اور بہت ہی تھوڑے یہودیوں نے اسلام کو قبول کیا ابتدائے ایام مدینہ میں منافقین نہیں پائے گئے کیونکہ اس وقت تک مسلمانوں کا روب و دبدبہ نہ تھا بلکہ حالات کے تقاضے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور بہت سے عرب قبائل سے مصالحت کر رکھی تھی واقع بدر کے بعد مسلمانوں کی حیبت کافروں پر طاری ہونے لگی تو عبداللہ بن اوبئی بن سلول جو قبیلہ خزرج کا تھا اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے جب اس نے دیکھا کہ اب تو اسلام غالب ہونے لگا اور مسلمانوں کے قدم جم گئے تو اس نے اور اس کے ساتھیوں نے دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا کچھ یہودیوں نے بھی ایسا ہی کیا اس طرح منافقین وجود میں آئے اس کے بعد مدینہ اور آس پاس کے بہت سے دیہاتیوں نے بھی ایسا ہی کیا اور منافقین کی صفوں میں شامل ہو گئے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انہی منافقین کی حالت اور ان کے اوصاف بیان کیے ہیں تاکہ مسلمان ان سے دھوکہ نہ کھائیں اور ان جیسی منافقانہ صفات اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں اور حال یہ ہے کہ وہ دل سے مومن نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تقزیب کی کہ یہ لوگ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں اس لیے کہ ایمان حقیقی یہ ہے کہ زبان سے جو کچھ کہا جا رہا ہے دل اس کی تصدیق کرے